تعالى عليه الشيطان الرجيم بسم الكافرين والحمد لله رب العالمين کی لفظی تلاوت نہیں بلکہ اس کے معنی اور مفہوم اور ترجمے کے ساتھ ساتھ بندہ گزارے عالم اس سے مطالبہ کیا کرتے ہیں چاہتے کیا ہے اس دنوں میں نے ذکر کیا تھا کہ لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی وسیعت کی اور اسے اچھی طرح سے سمجھایا آج کو میں نے قرآن کریم سے جو ایسے تلاوت کی ہے سورج اور ممون کی آخری رقو کی جو آیات ہے آج وہاں بتا رہا ہے ان آیتوں میں ہمارے ایک وہم ہمارے ایک گمان ہمارے ایک وہم ہمارے ایک خیال کی اللہ پاک جل نسان ہونے تردید کرنا عام لوگوں کا ایک ذہن ہے عام لوگوں کا ایک خیال ہے اور وہ یہ ہے کہ صاحب میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میری بدبختی ہے میں اگر روزے نہیں رکھتا تو میری بدبختی ہے میں اگر کتاب نہیں دیتا بد نصیبی ہے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کتاب نہیں تو میری بد نصیبی ہے وہ کو ہر میں لاتا ہے اور گویا ان الفاظ سے وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے پچاس برس کی نماز نہیں پڑھی اتنا پہلے سے میں ذمہ ہو جاؤں گا کہ میں اب میری بدنسیبی ہے تو کیا کروں جو ساری عمر کو انہوں نے کبھی دروج پاک نہیں پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں رکھتا کہتا میری بد نصیبی ہے اللہ پاک جو مثال ہوتی کہ ہمارے دلوں کے خالق ہے مالک ہے جب دلوں کو پیدا کرنے والے پروت ادارے عالم ہے تو دلوں کے راز کو اس کے سوا کون جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے چھوٹے چھوٹے بچپن میں پورا کرتے تھے دل دریا سمندر ڈونگا دل دیا کون شاعر سمندر کی گہرائی مل سکتی ہے دل کی گہرائی خدا کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی ایک درجن بچے پیدا ہو جائیں گے مگر بیوی کے دل کی گہرائیوں کو خامل نہیں پا سکے گا ساری یعنی عمر ماں باپ کی کوک میں گزر جائے گی مگر ماں باپ کو دل کی گہرائیوں کو بڑا مشکل ہے وہی جانتا ہے جس نے اس دل کی کوکری کو بنایا اور یہ میرے بندے میں نے تیرے تیرے تیرے لیے لیے لیے زبان دل و سماج زبان کافر کر کے فرما دیا انہیں آدت آباد کے لیے ہمیشہ روزہ کے لیے جان میں پھینک دیا جائے گا تم کرا حضور جس کی لپٹیں تمہیں چڑھا کر رکھ دیں گی پھلک کے رکھ دیں گی زبان عطا کر دیں گے لون لے لے کر آواز دے گی ایسا نہیں تیرا ٹھکانا میں ہوں کم رہا نسا چل سکا کبھی آٹو یا یہ حدیث پاک میں ارشاد شاد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا کو سے میل سے جہنم کی لطے آئیں گی اور پیسے آدمی مومن ہوں گے بیس میں ایک پیسے کا اس طرح اٹھا کر آپ لے جائے گی جس طرح پرندہ گائے اٹھا لیتا ہے اس حالت میں اٹھا کر کے لے جائے گی آج آدمی کو اور پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں رہا تھا نام سن کر میں نام لامے کیا بہت ہے کہ الحال ملا پھر کہاں چلا اور فلانے پھر تو کہاں چلا اور فلانے کافر تو کہاں چلا اور میں کل کرے بجو ہم چہرے کو پلٹ کے رکھ دے گی ایسا دکھائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ہوتا رہے تو وہ دور نہ ہو ساری جوڑتا ہونکتوں سبحان اللہ اللہ پاک کی آج سے مبارکہ ہے پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے تم آیا کہ ہری تم اور میرا پڑھان تمہارے سامنے کبھی آتے نہیں میری نبی اضرت محمد لذی میرا تو اللہ تعالیٰ سلم کی سبحان مبارک سے تابق رام کی سبحان مبارک سے اور کرام کی زبان مبارک سے اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے پورا کریم کو آتے نہیں ألم تكن آياتي تتلى عليكم کیا میری آیتوں کی تلاوت وقت میں نہیں سنی تھی جمعے میں نماز میں درخت میں گھر میں ارم تک آ جاتی کی کتنا نہیں کم کیا تمہارے سامنے میرا کریم نہیں پڑھا پرانی نہیں سنا تم نے جہنم کے اندھارے بننے والے کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا وہی سوال پر اور عالم نے یہاں پہ کیا ہے نہیں کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا کپور تم بھی آ تو کہیں بڑھا ہوں انہیں جھوٹ ڈالا تھا انہیں غلط ڈالا تھا انہیں اس بات کو غلط جانا آپ نے میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں سپوتوں بھی آپ کو اور دیر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے انتظام میں آئے تو پڑھایا وہی بات جس سے یہاں کہتے ہیں وہی بات وہاں آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا ہمیں بد نصیبی نے مارا کے نزدیک نہ آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی غلط بد نصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا ہم گمراہ ہو گئے اب یہاں تو اگر کوئی کوئی نماز نہیں پڑی بتنی بد نصیبی ہے آج دن میں نہیں گیا کتنے لوگوں کو ہم دیکھ لیں جو دس دس میل سے دس بیس بیس میل سے سات سات میل سے آ جاتے ہیں اور کئی ادھر ادھر دو دو چار چار قدم پر دو دو چار چار سنان پر یہی بیٹھے تو دعا کھیل رہے تھے اور کافی رہے وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ کا کھڑا کر کے پوچھیں گے تیرے قانون ارم تک آپ کی کتلا لڑکوں میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی لگا جی بد نصیبی بد بدلتی میں ہم کو گھیر لیا کوکنڈا کومل سال گمراہ ہو گئی جی بد لکھی میں لیا لگی وہ تو خدا کی عدالت ہے آخرت کا معاملہ ہے دنیا گزر چکی دار المحل گزر چکا دار العمل گزر چکا وہ تو دار یا سزا ہے وہاں سے بدلا ملے گا یا سزا ملے گی وہاں کا کہنے سے کام نہیں کرتا اور اس کے بعد بندے کہیں گے رب نا آخری کنامی ہاں کہ نصیبی نے ہم کو مارا ہے دیکھو جی ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے ہم نے جہالت جان کے نہیں کی بد نصیبی بدبختی نے ہم کو مارا ہے رب رب ہمارے پڑوڑ خود نکال کے ہم کو اس عذاب سے پہلے اتنا ہمیں معاف کر کے ہم ہیں بڑے ظالم کئی ظلم کیے اپنے اوپر گھر والوں سے ظلم کیے خود بھی شرک کی لالت میں جو بیان آپ کو دگویا بیوی کو پکڑ کے پھرتے رہے آج اس خبر کی مٹی چاہتی کل اس خبر کی جا کے مٹی چاہتی لی کل کو بہت چکر لگا کل کو بہت کا تلاش کیا رکھا نا رکھا رکھا ہمارے پورت سی جی نے ہم کو مار دیا کرنے اتنے آ ظالمان ہے بولے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم نے گمراہ ہم گمراہی میں پھنس گئے ضلالت جہالت میں پھنس گئے تھے بد نصیبی نے ہم کو مار دیا تھا اور ہم ظالم ہیں اقرار کر لیا اعتراف کر لیا پھر آگے دھوبی بھی چلا دے اب پھر لنا اور ہم نہ وأنت خير ربنا ہمارے پیوتار ہم پہ کریمی فرما اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے اپنے دنیا کا اقرار بھی کر لیا اعتراف بھی کر لیا تحریم کر لیا اقبال جرم کر لیا یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں جان اللہ تو معاف کر دے تو بڑا گولی بھی پھیلا دی لیا اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر قرآن کریم کی اگلی عید خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے اور تمہارے دل اللہ کے کلام کی وہ عظمت ہوتی جو صدیق کے دل میں تھی جو بلال کے دل میں تھی رب دل بلال کے ختم تمہارا ذکر کر جاتا ارحم الراحمین کا جواب سنو پہ عالم کی طرف سے جواب ملا ہے ادھر سبھی پھیلائی ٹھیک مانگی اپنے آپ کو ظالم بتایا گمراہ بتایا بد نصیبی بد بختی میں مارے گئے اب آتی ہے اس پہ میں آپ کو کرنے میں بتا دوں تفسیر ابن کثیر میں ہے تو وہ جو پہلی دو آتے ہیں والی والی کہ ہم گناہ کرتے رہے گمراہی میں مارے گئے ظالم ہے ہم تفسیر ابن کثیر میں لکھا سر میری طرف دھیان کرنا یہ آواز لگاتے لگاتے ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کا سارا سو سال گزر جائیں گے میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو اگر آج دنیا میں ایک مرتبہ میرا بندہ چاہتا یا ربی میں دس مت آواز لگا کر مان کیا مانگتا ہے میں دس آواز دیتا ہوں میرا بندہ میری طرف ایک گالف چل کے آتا ہے میں دو بالک سمجھتا ہوں میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر میں کون بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے پھر میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور یہ حدیث میں آتا ہے ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے نبی جب میرے بندے کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں میں اپنے بندے کا سہارا بن جاتا میرے بندے دنیا میں دندے کوئی نہیں میرے سوا کسی رشتے دار کو کسی یار کو اگر آپ کہیں یا سوا میرا کون ہے کہیں کوئی جانا کون ہے بار ایسے آپ کا کوئی میرا بندہ ہے کوئی میرا بڑا ہے اس کا پھر کھل جاتا ہے تو یہ دیکھو مجھے اپنا بڑا بنا رہا ہے ایسا تھا تیرے سوا دنیا میرا کوئی نہیں اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے پروردگار اس کائنات میں آخرت میں خبر میں اثر میں اس وقت میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں اٹھارہ سو برس تک آواز لگائی اور رحیم کہہ کر کے پکارا اپنے ظلم کا مان کیا اپنے گناہ کا اعتراف کیا آج یہ نہیں آتی جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا جا میرے بندے بکرے گھیر لیا تھا نے تجھے مار لیا تھا میں نے تجھے معاف کر دیا تو یہ اٹھارہ تو سال کے بعد کرنے والا کر کر کر سامنا میں چاہے سب ہر بار کام نمکان نے میری خدائی کے سامنے تمہیں نام لیا ہے لگانتا نہیں آج جب انہیں کا نام لیتا ہے تو قرآن کافی ہے انہیں دین کا مقابلہ کیا قرآن کا مقابلہ کیا نبی کی حدیث کا مقابلہ کیا انہیں ایمان کا مقابلہ کیا وہ لوگ پاگل تھے جو سردی میں اٹھ کے وجہ کیا کرتے تھے تو بہت جانا تھا تو جس طرح میں بڑا رہتا تھا دھمکیاں آئی پڑوں پھر عالم کی طرف سے یہ بات میں ایسی عرض کرتی آج عام لوگوں کو میں ساتھ لگاؤں گا بڑی شادی میں تمہیں چیز کریے کرو سے ارے یاد کر دن جی، میرے لیٹ بندوں کو کیسے کیسے جملے کہا جاتا تھا اس کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا بھولنا جا رہے ہیں پرانے کریم کرنے والے آپ ہی ہے یہ طالب علم ہے یہاں تک ہے آج بنا تھا اسٹوڈنٹ کار لے کر چلتے ہیں اگر دیکھا تو یہ طالب علم ہے انگریزی کالج کا انڈر لگا جاتا ہے اس کا ہیلتھ سروس لگا جاتا ہے ٹھیک آپ اسٹوڈنٹ ہے اگر کسی عربی مدرسے کے طالب علم کے پاس کارڈ ہو تو ریلو کارڈ کتنے بنا دیتا ہے کی فرض قرآن کریم پر ہے قرآن کریم پر لگا تھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ سے ہوتا تو جب تیری ماں مرے گی نا اور پھر اسٹوڈنٹ بنے گا یہ اندازہ لگائے آپ قرآن کی عظمت عام لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں انگریزی کی عظمت ہے بابری آپ چاہتے تھے کہ دیے کرتا بہت اچھا کامیاب کرنے ہے تو جلد کرے تو خالی کی مارا بن جائے یہاں تک آج کم تھا لے کر چلتے اگر دیکھا تو یہ طالب علم ہے انگریزی کالج کا کنڈکٹر بھی چک لگا جاتا ہے اس کا ہیلپر بھی چک لگا جاتا ہے ٹھیک آپ اسٹوڈنٹ ہے اگر کسی عربی مدرسے کے طالب علم کے پاس کارڈ ہو تو بندو کارڈ کسی نے بنا دیتا ہے کیونکہ پر بیٹھ قرآن کریم پر قرآن کریم پر علاقہ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ سے ہوگا تو جب تیری ماں مرے گی نا وہ پھر اسٹوڈنٹ مرے گا یہ اندازہ لگائے آپ قرآن کی عظمت اور لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں انگریزی کی عظمت ہے سعودی آپ چاہتے ہیں کہ بی اے کرتا ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بہت اچھا کامیاب کریں لمبیا کسان صرف کر رہے تھے جلوا میں کرے کسان الگ کی ادارہ بن جائے میں نے کچھ ہے اللہ پاک دل شاہوں نے انہیں آتا جانتا ہے نا ہماری ربوں کو رب جو ہو رہا جائے گا ربوں رب ہو سکتا ہے اغلق آية ما يخشى فيها كم لبثتم في الأرض سنين زبانوں سے کیا نکلا کرتا تھا کیا تیرے میں آیا کرتا تھا ہم وہی خدا ہے جس نے تجھے پیدا کیا تھا جس نے تجھے بنایا تھا شاہی دی تھی صدر بنایا تھا گورنر بنایا تھا ڈی سی بنایا تھا افسر بنایا تھا ذمہ دار بنایا تھا سرمایہ دار بنایا تھا میں نے تجھے موٹر عطا کی تھی ورنہ تو بات کے پاس تو بکری بھی نہ تھی میں نے دی تھی میں نے چند کہتا نہیں نہیں میں نے اپنی کراچی سے لی ہے میں نے اپنی ہوشیاری سے کارخانہ بنایا میں نے اپنی ہوشیاری سے بنگلہ بنایا اللہ کا فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے میری بات مان جا سب کچھ میں کرتا ہوں اگر میں نہ تو تو پھر تیرا گھر ایک میں ہو سکتا ہے کرام نے لکھا ہے کسی کا بیٹا بہت بڑا بادشاہ تھا وہ بہت ہو گیا اس کی ماں قبرستان میں آئی بلکہ یہ لکھا ہے کہ سکندر کی ماں آئی تھی سکندر پور کرنین جو روئے زمین کا بادشاہ تھا آج تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں الگ الگ الگ الگ وہ پوری پورے پورے آرٹ سے بادشاہ تھی تو ماں آئی اور قبرستان کے کنارے سے کھڑی ہو کے روئی تو یہ آواز آئی کہ تو ایک سکندر کو رو رہی ہے یہاں تو کم سے کم لاکھوں سکندر پڑا ہے بتا کون سے کو بلا رہی ہے آج دنیا کھڑے دار کو روکتے ہیں ایس پی کی ایس پی کو روکتے ہیں خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی میں تو وہ ہوں جو میرے اندر ملک رہنے چلانے والے جو موقع ملا تو میں تمام کو لکما بنا دیا وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے وہ زمین جو بادشاہوں کو خاطر مٹی کر دے وہ زمین جو وزیر اعظم کی تمام ہڈیوں کو خاطر کے مٹی بنا دے وہ زمین جو بڑے بڑے پیر اور سروسوں کو کھا جائے وہ بڑا کرام کو اپنے اندر مٹھا بنا کر کے لے گئی اس زمین کے کو سے اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ تم نے میرا قرآن سنا تم نے نہ کی اس کے بعد لوگ آئیں گے رونے گے دھوئیں گے اور کہیں گے رب غیر نارمل ساری ہل ربنا ربنا کو نارمل ہے اے ہمارے کا ایک مرتبہ اب کے ہم کو دنیا میں بھیج دے تیرے جلال کی قدم تیری قدرت کی قدم تیری وحدانیت کی قسم تیری عمومیت کی قسم تیرے سچا رہنے کی قسم کون ہے جو دنیا کی طرف آپ آ کر کے بھی بیٹھے ربنا اخرجنا من القالئ غير الذي كنا نعمل الہیت کے دنیا میں بھیج دے بڑے بڑے اچھے کام کروں گا رات کو جاگوں گا دن کو روزہ رکھوں گا ہر وقت ہاتھ میں قرآن کریم رکھوں گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کروں گا اس میں سمجھا تو دنیا میں کام جاتا تھا نہ ہو گیا غلطی ہو گئی کوئی گل نہیں ہے غلطی میں اپنی غلطی نہیں مگر وہاں یہ بات نہیں آواز آگا کے قینل تم کما لگے دیکھا ارے میتو آ گم مجھے قیامت دھیان یقین رہا میری ذات پہ یقین لا میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ کا تجھے یقین لا میرے پراؤن پہ یقین لا آج تو دیکھے گا میں تجھے کیسا یقین دلاتا ہوں وَمَأْوَاكُمُ وہ وَمَا لَكُمْ مِنْ میں بلا ایسی غفلت آ کے مجھ پہ پڑی ساری طرح گزر گئی میرا نام نہیں ساری رات بیت جاتی ہے میرا نام نہیں سارا دن ختم ہو جاتا میرا ذکر نہیں کمینی عورت کی محبت اگر تجھے ہو جاتی تھی ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے اس کی صورت رہتی تھی وہ کمینے میں نے پالا میں نے کبھی میرا دھیان بھی تیرے دل میں آیا میں نے یہ بات آج آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہیلا نہ یہ پہنی یہ مکر کبھی فوٹک نہیں ملتی میں مصروف آدمی ہوں کیا کروں دنیا کا دھندا بھی مجھے کرنا پڑتا ہے عالم کا قرآن دبا ہے کہ یہ او کسی کا قبول نہیں کسی کی جان اس طرح سے چھٹنے والی نہیں ہے کوئی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ سرگرے عالم کی طرف سے جتنا آدمی ایک ڈائن کرے گا دھمکی آئے گی کہ وہ وقت نہیں کہتا ہے نا اس کام کا ٹائم گزر گیا دردار پلو کی صورت کو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے حدیث میں آپ کو آتا کہ جو آدمی سور تبارت النبی کی سوتے وقت تلاوت کرے ہر سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے میرے پہلے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تبارت النبی اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی جھگڑا کرے گی گنا ہے گناگار ہے پر میری تلاوت کبھی نہیں چھوڑی کتنی پکی تھی یا اللہ اگر میرا پڑھنے والا جہنم میں گیا تو پھر میری وفاداری کھائے گی اس ناطا کے کے کیا سے نجات ہوتی ہے سورج اللہ جی کی تلاوت سے تو اس میں ایک آیت موجود ہے نسمع أو ما في أصحاب شری ہم نے قرآن نہ سمجھا اس وقت ہم نے خیال نہ دیا ہم گنوکار بن کے مر گئے ساتھوں کی کو بھی ہی الہی اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں میں مانتا ہوں مجھ سے جرم عظیم ہو رہے ہیں جرم عظیم میں نے کما لیے مجھے معاف کر دے آواز آتی ہے سو کل عربی کا لفظ ہے سو کل کے مانا ہے کہاں ہوگا کل کل کمر مار کہا ہواؤ وقت اس لیے میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا رقد رب رقدان آدمی کرتا ہے مگر اس وقت کے رقدانہ سے کچھ بھی ذمہ دار اب کی یا ربی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے وقت ہے مانگ لے وقت ہے کمائی کر لے وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے وقت ہے دولت کما لے خبر بنا لے حسر بنا لے قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے قبر کے لیے دشان اور بستر بنا لے روشنی اور لائٹین کا انتظام کر لے اب وقت ہے موت سے وقت کی پیاس کے لیے آگے گم گم پیار کر لے تمام چیزوں کا وقت آج ہے اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا تو سب ہم کو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میں میری نے مجھے مار دیا تھا اور تھی اس سے کام نہیں چلتا عالم گزارے آل آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی سمجھانے کی تو عطا خطا فرمائے جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ دو چار آیتوں کے لکھے پڑے حضرات کا دنوں دیکھ لیا کرو کم سے کم پتا تو چل جائے کہ خدا کے کلاؤ میں ہے کیا حکم کیا ہے خدا ہمیں کہنا کہنا چاہتا ہے دھمکی کا ہی پتہ چلے گا اس کی رحیمی کا ہی پتا چلے گا اس کی کریمی کا پتا چلے گا جنت اور کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا اور کے اندر شدید ترین آزاد ہونے کا پتہ چلے گا کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤ تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا بیوی بھی تھی بچے بھی تھے بھوک لگتی تھی پیاس لگتی تھی گرمی سردی بھی لگتی تھی ساکر رکھا ایک چونکہ نام ہے ساکر رکھا ذاکر رکھا ایک چونکہ نام رکھا گیا جس کا اردو ترجمہ ہے کوئی آیا چند شکریوں والا چنگ چلیوں والا چنگ کتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بعد نہ سوتی ہے نہ کپڑا ہے یا خدا کی قسم پتھر سے پاؤں رکھتے تھے صحابہ کہتے ہیں یوں یوں ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کے میں پیر رکھ دیا اپنے پاؤں کو تیسرے کپڑے میں پیٹ کے ساتھ ہے کہ آپ کہیں کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ باندھ کے گزارے کیے رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم کم سے کم پندرہ دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنے نصیب لگے کئی لوگوں نے کی ہے میں آپ کیا کمائی کر کے لے جائیں گے اسی میں تو پتا کہ تن پڑ گا پیری سے کرتن چھپ گئی تن پڑ گا پیری سے کرتن چھ گئی اب تو چھ کر چھ گا پیسے گا آ گیا جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے گرتا جوانی چلی گئی مڑ کے نہیں آئے گی بڑھیپا آ گیا تو جائے گا بڑھیپا نہیں جاتا بڑھیپا نہیں جائے گا تو جائے گا اگر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا نہ بچپن آئے گا نہ جوانی آئے گی نہ سواب آئے گا نہ وہ اسے جوان آئے گا نہ وہ خیالات آئیں گے اب تو خبر آئے گی خبر اور یہ بری خبر ہے اگر تم یقین نہیں آتا قطر پر اپنی اور میری تو یہ لاکھوں چاروں طرف ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر بڑے بڑے نواب بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے منصب کے مالک پڑے ہیں بڑی بڑی حکینت بڑی بڑی خوبصورت بے آواز پڑی ہے جاؤ آواز لگاؤ ان سے دیکھو کہ تمہارا کیا ہاتھ ہے اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے کمائی کیجیے جمعے کے دن درو شریف کا اہتمام کرو سلطان نور الدین سمجھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن رات کو سات سو مرتبہ درو شریف شریفا ہزار مرتبہ پڑے بغیر کھویا نہیں کرتا تھا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت ہوئی سلمان نور الدین آج تین سو مرتبہ درو شریف کم کیوں پہنچا بھی حضور کی زیارت کام میں ذوقی نہیں شوق ہی نہیں ذوق ہی نہیں ارادہ ہی نہیں پروگرام ہی نہیں شکل یہ ہے آج ہمارے دلر بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے خبر پر یعنی مرتے ہوئے ہزاروں کو کنٹے میں اٹھا کر پہنچا کر اور اپنی موت کا آج بھی یقین نہیں آپ کو پہنچایا اللہ کو پہنچایا آفیسر کو پہنچا دیا رائے رشتے داروں کو پہنچا دیا اور پھر بھی اپنے آپ کو یقین نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں یاد رکھو جس نے پڑھا ہے اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا کے کر کے اٹھایا جائے گا اور قرآن کریم اس کے لیے شکایت کرے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا تم اس کو جہنم کا قیدی بنا دے استفار کیا کریں آپ ساری مشکلوں کا حل ہے پریشانیوں کا حل ہے اللہ پاک مجھے رہا آپ کو عمل کے پیسے کٹا فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کے پیسے کٹا آخر گانا الحمد اللہ رب العالمین قاری محمد حنیف صاحب ملتان والے بیان فرما رہے تھے موضوع تھا میری بد نصیبی تیار کر اور اس واقعے کو ضائع کرنے کے لیے کہ اللہ کے مقابلے میں ہر محبت کو قربان کرنا ہوگا لا بطیل الى المطلوب الا بإنصار المحبوب اس مقصود اور مطلوب تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی محدود چیزوں کی قربانی نہ دے نہ گائے کو جمع کرو دلوں نے گائے کی محبت بڑا احترام گائے سے بڑی عقیدت ایسے ہی جیسے آج لوگوں سے کہا جائے گائے کو جمع کرو گائے کا پیشاب پینے والے اس کے بے در کی تعظیم کرنے والے گائے کو سلام کرنے والے یہ کہیں ارے یہ کیسا ہی بھی ارے گائے کو ماتا کو سچی سمجھ لیں بڑی پرانی بھی کہنے لگے پرانی اتہتر سے جینا رجوع مثالی کون سے کہتے کیا آپ ان سے مزاق کر رہے کیا بھی جمع کر رہی کسی سے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اے تو مثال اسلام نے فرمایا میں اللہ کی تمام مانتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو گئے کرنا دشکری کرنا دل نبی کرنا یہ تو ہمارے آقا کی سنت ہے ہمارے آقا دل نبی کرنے والے تھے ہمارے آقا کے چہرے پر جس کراہٹ کھیلتی رہتی تھی اور دل غم سے لڑا ہوا سنت کا کم انسانیت کا کم ایک قرض کا کم آخرت کی جواب دہی کی فکر دل کو رضموں علم اور فکر سے بھر گیا لیکن چہرے پر مسکراہٹ آپ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے نیچے آگ ہو اور ان کیسا مشکل کیسا مشکل کام لیکن آپ کا اللہ نے اس مشکل کو آسان فرما دیا دل تو اتنا دن سے بھرا ہوا اللہ کہتے اللہ کا مشکل اللہ یقین مسلم جب نمام میں لائے تو کیا آپ ذہنی فرینڈ کر دیں گے اور ہر وقت اپنی بھی کرتے دل نبی بھی کرتے نتاف فراس بھی بیان ہوتے اشعار اور حکایات رہتے تو نظام اور کس طریقے سے لیکن اللہ کے حکموں کے ساتھ اس کے حساب جو چاہنا کا چینا اور حرام ہے اور جان لیجیے بعض اوقات وہ استحصا انسان کے اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے اس کے لیے جیسے سنتوں کا مزاق اڑا دیتے ہیں گاڑی کا مزاق سکھنے کے اوپر شلوار رکھنے کا مزاق اذان کا مزاق مسجد کا مزاق نماز کا مزاق کسی کے ماتھے پر محراب ہے تو اس کا مزاق علماء کا مزاق ہاں کا مزاج اللہ کے نیک بندوں کا مزاج یہ لوگ جان لیں ایسے ہو مذاق ہی مزاج میں جو ایمان سے محروم ہو جائیں لیکن مسلم اسلام کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مزاج کر رہے تو مسلم اسلام نے کیا سنا ارے اللہ کے حکموں کے ساتھ مزاج کرنا یہ جہنوں کی کام ہے یہ تو اللہ کے مریض ہے کیا مریض ہے سر مزاج کر گا اعوذ باللہ میں اللہ کی طرح مانگتا ہوں ہم اپیل من الجاہدین لیکن اب چاہنے میں سے بیٹھا طالب علماء رب تجنا ماضیا بچنا چاہتے ہیں گائے کو جدا کرنے سے اور آسن کے طبیعت فطرت جیلا ساز مختار کون کل بھی تھی آج بھی ہے اور رہے گی اللہ کی